اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ان اصطفى آدم ابراہیم عمران العالمین گزشتہ مضمون ذہن میں رکھیے گا نصارہ کا وہی نجران کا وقت بیٹھا ہے اور جو باتیں یہودی کہتے تھے ان میں سے بہت سی باتیں یہ بھی کہتے تھے ان کو وہ سب باتیں یاد دلائی گئیں اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء اس موقع پر کچھ عیسائیوں اور کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر آپ نے فرمایا اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ روم اور کسرا ایران والے بھی اس دین کو قبول کریں گے اور اس کے ماتحت ہو کر رہیں گے اس پر انہوں نے بھی تبصرہ کیا اور مدینہ کے منافقوں نے بھی تبصرہ کیا کہ یہاں دو گز زمین تو ان کو مل نہیں رہی ہے اور خواب پوری دنیا کے دیکھ رہے ہیں ڈانٹ کر جواب دے دیا کہ بادشاہی کا مالک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے جس سے چاہتا ہے ذلت عزت چھین کر کے اس کو ذلت کی ٹھوکریں لگا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور اس کی قدرت کا نقشہ دیکھو کس طرح وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے زندے سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے پھر ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہ دونوں طبقے پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح تمہیں بھی اپنے راستے پر لگا کر اللہ کا نافرمان بنا دیں تم ان کو اپنا دوست نہیں بنانا اور میں مرض کر چکا کہ دوست سے مراد موالات نہ کریں ان سے باقی ان کے ساتھ مدارات کرنا مواصلات کرنا معاملات کرنا لین دین کرنا ان کی پڑوس کی وجہ سے ہمدردی کرنا اور ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا یہ سب جائز ہیں ایمان والوں کو ڈانٹا گیا کہ ایسا کوئی نہیں کرا ان کو اپنا دوست نہ بنائے اللہ یہ کہ ان سے کوئی ڈر ہے تو ظاہری طور پر الیکس ریک ہے تاکہ ان کی طرف سے شر سے محفوظ رہیں اگر کوئی دل کے اندر چھپا کر رکھتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا ہے وہ تو زمین و آسمان کی ایک ایک بات کو جانتا ہے پھر قیامت کا منظر پیش کیا اس وقت کو یاد کروں جب ہر نفس اپنے کیے ہوئے کو اپنے سامنے پائے گا اچھا ہوگا تب بھی اس کے سامنے برا ہوگا تب بھی سامنے اس وقت میں کیا حال ہوگا ہر آدمی چاہے گا کاش کہ میرے اور میرے عمل کے درمیان بہت دوری ہوتی پھر سب کو مخاطب کیا کہ تم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو میرے پیمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دکھاؤ اگر تم پیروی کرنے میں کامیاب ہو گئے اللہ تم سے محبت کرے گا تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا پھر فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اوپر تھا اتباع اور یہاں ہے اطاعت دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اطاعت اعمال میں ہوتی ہیں اور اتباع سوچ اور فکر میں ہوتی ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گے نافرمان فرمان شمار ہوگے کافر شمار ہوں گے اور کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا یہاں سے اسی وقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنایا جا رہا ہے اور ان سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران وہ اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے اولاد نہیں تھی حضرت عمران دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی بیوی حضرت مریم کی والدہ ان کو شوہر کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ میرا شوہر میرے شکم میں اپنی امانت چھوڑ گیا ہے انہوں نے اپنے مالک سے دعا کی کہ میرا شوہر بار بار مانگتا تھا کاش کوئی بیٹا ہو اور اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے اب میں یہ کام کرتی ہوں کہ جو اولاد کو عطا فرمائے گا اس کو تیرے دین کے لئے وقف کر دوں گی ان اللہ آدم و نوح و آل ابراہیم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو و آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو و آل عمران اور حضرت عمران کی آل کو علی العالمین زمانے کے لوگوں پر دنیا جہاں کے لوگوں پر اس وقت کے لوگوں پر بعضها من بعض یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد اور حضرت عمران اور ان کی آل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد واللہ بلہ علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لکما فی بطنی محررا اس وقت کو سنایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے کوئی ضد کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا نہیں جانتے ہم تو ان کی پیدائش کو بتا رہے ہیں ان سے پہلے ان کی والدہ کی پیدائش کو بتاتے ہیں سب کو جانتے بھی ہیں اور سب کی مانتے بھی ہیں لیکن تم جس طرح مانتے ہو یہ تو تمہارا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے اذ قالت امرات عمران یاد کرو جب کہا حضرت عمران کی بیوی بیوی کا نام کیا تھا تو سیروں میں ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن پاک نے کسی عورت کا نام نہیں لیا حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کیونکہ اس کا نام بھی پردہ چاہتا ہے اور جو تفسیروں میں بیان کیا گیا بہت کوئی تحقیقی بات بھی نہیں اس لیے ہم کو بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اذ قالت امرات عمران انی نظرت لك ما فی بطنی یاد کرو جب کہا حضرت عمران کی بیوی نے رب بھی اے میرے رب انی نظرت ما فی بطنی بے شک میں منت مانتی ہوں لکا آپ کے لیے فی بطنی جو میرے شکم میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے ہر اس حال میں کہ وہ آزاد ہوگا تیرے دین کے لیے وقف ہوگا صرف تیرے دین کا کام کرے گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ربنا تقبل منا دعا کر کے بتا چکے کہ صرف کام کا ہو جانا ہی کمال نہیں بلکہ اللہ کے ہاں قبول ہونا اصل مسئلہ ہے فتقبل منی تو اے پروردگار تو میری طرف سے اس کو قبول فرما ان نہ السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے یہ دعا انہوں نے فرمائی اور کتنی دعائیں کی ہوں گی حمل کے زمانہ میں قرآن پاک نے اس کی تلخیص کی کہ یہ ان کے جذبات تھے کہ کب یہ بچہ پیدا ہو اور میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دوں فلما وضعتها فلما تو جب وضعتها انہوں نے اس بچے کو جنا قالت رب انی وضعتها انسا قالت عرض کیا ربی جب بھی رب اس طرح ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہوتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے پالنہار انی وضعتها انسا بے شک میں نے تو بچی کو جنا ہے میں سوچ رہی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تیرے دین کی خدمت کرے گا امام بنے گا دائی بنے گا اور دین کے کام کرے گا مگر یہ تو بچی ہے تو بچی کیا تیرے دین کا کام کرے گی اب کیا کروں واللہ اعلم بما وضعت جملہ موتر گا اور اللہ خوب جانتا ہے بما وضعت اس چیز کو جو اس نے جنی ہے اللہ نے عطا کی تو اللہ کو معلوم نہیں کہ میں نے اس کو بچی دی ہے اللہ کو معلوم ہے اس کے جذبات اور اس کی دعائیں اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور جو دین کا کام اللہ نے لینا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ بچی دی ہے اسی سے دین کا کام لیا جائے گا لہی ساکاروں کل اور نہیں ہے لڑکا کل لڑکی کی طرح لیکن یہ مطلق طور پر نہیں کہ ہر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے بلکہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے الزاروں النسا جس کا مطلب متعین لڑکا اور متعین لڑکی جو تمہارے ذہن کا لڑکا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس سے یہ کام کراؤں گی یہ کام کراؤں گی یہ کام کراؤں گی وہ لڑکا نہیں ہے کل انسا اس لڑکی کی طرح جو پیدا ہوئی ہے یہ لڑکی وہ کام کرے گی اس لڑکی کے ذریعے سے وہ کام کیا جائے گا کہ جو وہ لڑکا نہیں کر سکتا تھا جو تیرے ذہن میں تھا اس کے ذریعے سے تو ایک امت کھڑی کی جائے گی ایک پیمبر پیدا ہوں گے ایک زبردست واقعہ پیش آئے گا بلکہ ایک ہی پیمبر پیدا نہیں ہوں گے اس لڑکی کے ایک بات کو دیکھ کر کے حضرت زکریہ دعا کریں گے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ پیغمبر بنیں گے ان کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا وہ پیغمبر بنیں گے اور پھر وہ پیغمبر بشارت دیں گے کہ اب میرے بعد مزید کوئی نبی آنے والا نہیں بلکہ من بعد اسمہو احمد اب وہ احمد آنے والے ہیں کہ جن کے سب آج تک منتظر تھے پھر اس لڑکی کے جیسا وہ لڑکا کہاں ہو سکتا تھا جو اس کے ذہن میں تھا وہ اِن مَرْيَمْ تو مریم اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم وہ اِن عزوہ اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے ہماری تفسیروں میں ایک روایت آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے اس کو شیطان ڈراتا ہے اور اس کو مس کرتا ہے اور ہر بچے کو مس کیا سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے اور کیوں نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعا کی ہوئی تھی تو اگر آگے بھی اس طرح کی کوئی دعا عورت کرے گی کہ اے پروردگار میں اپنی اولاد کو اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اس دعا کی کچھ نہ کچھ برکت نصیب ہوگی فتقبلها ربها بقبول حسن تو قبول کر لیا اس کو ربها اس کے رب نے اسی بچی کو پروردگار نے قبول کر لیا بقبول حسن بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا وانبتها نباتا حسنا اور پرورش کی پروردگار نے اس کی نباتن حسنن بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنا اور لفظی معنی لفظ اگایا اس کو نباتن حسنن بہت اچھے طریقے سے اگانا پرورش کے بجائے اگانے کا لفظ کیوں استعمال کیا ویسے تو محض پرورش کے معنی میں بھی یہ آتا ہے اور بعض حضرات نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ اس کو پروردگار اپنی قدرت خاص سے پرورش کرے گا اور بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا یہ محض توکل علی اللہ پرورش پائے گی اس کو جنت کی طرف سے میوے آئیں گے وہ کف اور ان کی کفالت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنی پرورش میں لے لیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کفلا کفائل اللہ اور اللہ نے کفالت میں دے دیا اس بچی کو زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حضرت زکریہ علیہ السلام جلیل قدر نبی ہیں اور اس وقت میں بیت المقدس کے متولی ہیں یا بیت المقدس کے امام ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو لگتے ہیں ان کے گھر کے اندر جو ہیں وہ حضرت مریم کی خالہ ہیں حضرت مریم کی والدہ ان کی ساری لگتی ہیں کلما دخل علیہ زکری المحراب حضرت زکری علیہ السلام نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا بالکل چھوٹی بچی کو لیا یا بڑی کو لیا دونوں طرح کی روایتیں ہیں لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ کچھ بڑی جب اس کے دودھ چھڑانے کا وقت ہو گیا ماں کی گود سے باہر آنے کا تب حضرت زکری علیہ السلام کی کفالت میں دی گئی حضرت زکری علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں جہاں وہ خاص عبادت کا کمرہ تھا ان کا اس کمرے میں اس کو رکھا اس کو کہا گیا المحراب یہ محراب ہے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کمرے کے بیچ میں سے ایک دوسرا کمرہ نکلے جو اس کمرے سے ذرا اونچا بھی ہو اس کو محراب کہتے ہیں لفظی طور پر محراب کے معنی جنگ کرنے کا آلہ اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ اس میں فائل کے معنی میں جنگ کرنے والا یا اس میں ظرف میں ہے جنگ کرنے کی جگہ الغرض کمرے کے بیچ میں ایک کمرہ نکالا جاتا تھا اور وہ ذرا اونچا سا ہوتا تھا اور یہ بطور خاص کس کے لیے ہوتا تھا یہ ایک مورچہ ہوتا تھا قلعوں میں بڑی بڑی عمارتوں میں یہاں سے باہر مقابلہ کرنے کے لیے پھر وہ مورچے کا ذہن تو ختم ہوا لیکن ہر کمرے کو جو اس طرح نکالا جاتا تھا اور عبادت گزار قسم کے لوگ اللہ کے تنہائی کے طور پر دعائیں کرنے کے لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنے کے لیے کمرہ بناتے تھے اس کمرے کو محراب کہتے تھے علیہ زکری المحراب جب جب بھی داخل ہوتے ہیں علیہ ان کے پاس علیہ السلام المحراب اس کمرے میں محراب میں عندها رزقا پاتے ہیں ان کے پاس رزقا روزی کو اور تفسیروں میں تفصیل ہے کہ کبھی انگور اور کبھی اور بہت سارے پھل جن کا موسم نہیں ہوتا ہے اور وہاں لانے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے چھوٹی بچی ہیں صرف حضرت زکری علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور وہی ان کے لیے پھل لاتے ہیں لیکن جب جب بھی داخل ہوتے ہیں تو ہر روز کوئی نئی قسم کے پھل پاتے ہیں ان کے پاس اور پھل بھی ایسے کہ جن کا موسم نہیں ہے حیران ہوئی یہ کہاں سے آ جاتے ہیں حضرت زکری علیہ السلام نے کہا یا مریم اے مریم انا لکی حاضا کہاں سے کس طریقے سے لکی حاضا تیرے لیے ہیں یہ انا کس طریقے سے انا مانا میں کہاں سے بھی ہو سکتا ہے اور انا مانا میں کس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک نحو کا زبردست ماہر امام ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں انا آیا ہے وہ کیفا کے معنی میں اس کی بات مان لیں تو ہم یہاں بھی کیفا کے معنی میں کر سکتے ہیں انا لکی ہاضا کس طریقے سے لکی تیرے لیے پہنچے ہیں یہ ہاضا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں کیا مسئلہ ہے ان کا بغیر موسم کے حالت ہوا من عند اللہ حالت انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں جنت سے آتے ہیں براہ راست آتے ہیں فرشتہ لاتا ہے اللہ بھیجتا ہے میرے لیے ابھی اسی ہفتے میں ایک صاحب فون کر رہے تھے کہ یہ جو کرامت کرامت کہا جاتا ہے کہیں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے تو میں نے کہا یہ دیکھی حضرت مریم علیہ السلام نبی تو ہے نہیں اگر نبی ہوتی تو ہم کہتے معجزہ ہیں ظاہر اللہ کی نیک بندی ہیں ولی ہیں اور ان کے پاس بے موسم کے پھل پہنچتے ہیں تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو لیکن کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کے پاس ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں بے موسم کے پھل آتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اور انبیاء کا مقام بہت بلند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت خاصہ ہوتی ہے کہ بعض بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کوئی خاص چیز کسی نیک بندے کو اللہ کی طرف سے دے دی جائے اور انبیاء کرام کو نہ دی جائے حضرت زکریہ علیہ السلام نے آج تک نہیں دیکھا آتے ہوئے جنت سے پھل لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل آ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کو سونا بنا دیا جائے مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ پڑھتے ہیں کہ کئی کئی دنوں تک آپ کا چولہا نہیں جلا مگر یہ آپ کا اختیاری تھا اختیاری فاقہ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے بھی جنت سے پھلا جاتے لیکن آپ نے نہیں پسند فرمایا فرمایا میری ساری امت کے لیے جنت سے پھل نہیں آئیں گے اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک دن ملے اور کھا کر کے شکر ادا کروں تو جن کے پاس ہے میں ان کے لیے نمونہ بنوں اور ایک دن نہ ملے تو صبر کروں تو جن کو نہ ملے کبھی تو ان کے لیے نمونہ بنوں قالت من عند اللہ جواب دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یرز من مین شاہ بغیر حساب بے شک اللہ تعالیٰ یرز روزی دیتا ہے من شاہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے یہ اللہ کی شان ہے جس کو جیسے چاہتا ہے بغیر مشقت کے دے دیتا ہے میں نے پیچھے عرض کیا تھا بغیر حساب بغیر گنے دیتا ہے بغیر حساب بے تحاشا دیتا ہے بغیر حساب یہاں معلوم ہوا کہ بغیر قصب کے بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے مل جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے دیتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بات سنی تو اچانک اپنا ماضی یاد آ گیا سبحان اللہ مشہور روایت کے مطابق اس وقت میں ایک سو بیس سال کی عمر ہے اور ان کی بیوی کی عمر ننانوے سال یا سو سال ہو چکی ہے ہمارے پاس کوئی تاریخی ذرائع نہیں کہ ہم متحقق طور پر جان سکیں کہ ان کی عمر کتنی تھی ہمارے پاس صرف وہ اسرائیلی روایات ہیں لیکن مشہور یہی ہے اور لگتا بھی ظاہر یہی ہے کہ بہت زیادہ عمر ہے ایک سو بیس سال عمر ہو چکی ہے آج تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس سے پہلے بھی اللہ سے دعا کی ہوگی لیکن اس طرح شاید پھوٹ کر کے دعا نہیں کی اور سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک دعا کی ہی نہیں تھی آج کیوں دعا کی چونکہ کنارے آ لگا ہے زندگی کا پیمانہ اب یہ سفر اختتام کو پہنچ چکا ہے اور لگتا ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں ایک نگاہ ڈالی اپنے جانشینوں پر جو ان کے بعد ان کی جانشین تھے دیکھا انی خفت الموالی من ورائی میں اپنے پیچھے اپنے وارث بننے والوں سے ڈرتا ہوں اس لیے دعا کی کہ پروردگار اب تم مجھے ہی بیٹا عطا فرما تاکہ میں اس کی پرورش کروں اور وہ تیرے دین کا کام کرے بعض حضرات نے یہاں سے ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے یہ شکل آسان تھی کہ جو رشتہ دار موجود تھے دعا کرتے پروردگار ان میں سے کسی کو نیک بنا یہاں تک کہ وہ تیرے دین کا کام کرے اور یہ شکل مشکل تھی کہ اب مجھے بیٹا آتا ہو پھر اس کی پرورش ہو پھر وہ تیرے دین کا کام کرے وہ تو ایک لمبا عرصہ ہے نو مہینے بیٹا ماں کی شکم میں رہے گا دو سال تک دودھ پیے گا پھر کب جوان ہوگا پھر کب دین کا کام کرے گا مگر جو اپنے پیچھے وارث تھے ان کے لیے دعا نہیں کی نئے بیٹے کے لیے دعا کی یہاں سے یہ نقطہ نکالا کہ بعض خطائیں اور لغزشیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو پھر امامت کے اس مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو نیک ہو سکتا ہے لیکن یہ کار نبوت اس کو دیا جائے اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے اس کے لیے تو وہ مخصوص افراد ہوتے ہیں کہ جن سے کبھی خطا اور لغزش کبھی ہوئی نہ ہو اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء اکرام کرام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نبی مانگ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے جن کی طرف آج تک گناہ اور غلطیاں منصوب ہیں لیکن یہاں سے یہ ڈر اور خوف بھی حاصل کیجئے کہ کہیں ہم سے بھی ایسی لغزشیں اور غلطیاں اور کوتائیاں نہ ہوں کہ ہم کو بھی کہہ دیا جائے کہ اب تم دعوت کے مقام کے لائق نہیں رہے کہ تم دین کا کام کرو اور لوگ کہیں گے یہ چور اور چکے اور بدماش یہ دین کا کام کریں گے آپ کچھ ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہن علی کا دہا زکری ربا اسی موقع پر ہن علی کا یہیں پر حضرت زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہن علی کا اسی موقع پر بعض حضرات نے شرک پسند طبیعتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں جہاں پر جنت کے وہ میوے آئے تھے یہ بڑی برکت کی جگہ تھی اس لیے یہیں پر کھڑے ہو کر حضرت زکری علیہ السلام نے دعا کی مگر متقدمین میں سے یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا اور نہ عربی زبان اس کی متحمل ہے ہنا لکھا اسی موقع پر اس واقعے کے پیش آنے کے فوراً بعد حضرت زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کیا دعا کی اے پروردگار موسم میرا بھی نہیں رہا ہے جب تو جنت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میرا موسم بھی نہیں مگر تو بے موسم کی اولاد دے سکتا ہے قال ذریتا طیبا عرض کی اے میرے رب حبلی عطا فرما تم میرے لیے مل طرف کا ضروری طیبہ پاکیزہ اولاد پاکیزہ ذریت عطا فرما کا الدعاء بے شک تو ہی کو سننے والا ہے تفصیل سر مریم میں آئے گی کہ پہلے یہ عرض کیا اے پروردگار میرے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں میری بیوی بانج ہے جب موسم تھا اس کو اولاد ہونے کا تب بھی اولاد نہیں ہوئی لیکن میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں کیوں ولم اکم بدعائک رب شقیہ اس لیے کہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا پھر آج کیسے سوچوں کہ نہیں ملے گا کیا پروردگار عطا فرما تم میرے لیے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد بے شک دعا کو سننے والا ہے حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا کی برکت ان الفاظ میں برکت ہے اگر کوئی اپنے طور پر یہ دعا کرتا رہے یہ الفاظ دہراتا رہے پروردگار اس کو بھی یہ نعمت عطا کر سکتا ہے فنادت الملائکہ حضرت ذکری علیہ السلام ابھی دعا کر رہے ہیں اور الفاظ کے ظاہر یہی بتاتا ہے کہ ابھی کھڑے وہیں دعاؤں میں مصروف ہیں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پر فرشتے آ گئے اور فرشتوں فرشتوں سے ہم کلام ہو گئے بلکہ یہاں پر یہ بحث بھی چل پڑی کہ نماز کے بیچ میں کیسے ہم کلام ہوئے کہا بندوں سے نہیں ہوئے بلکہ فرشتوں سے ہوئے فنا تلمائی کا آواز دی ان کو فرشتوں نے فرشتہ جمع ہے آواز صرف حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تھی لیکن فرشتے بول کر کے حضرت جبرائیل مراد ہیں ان کی علو شان کو علو مرتبہ کو بتانے کے لیے فنادت الملائکہ آواز دی ان کو فرشتوں نے وہو قائم یصلی فی المحراب اس حال میں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں اسی الگ کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ یبشرک بیحیا اس بات کی آواز دی کہ اللہ تعالی یبشرک خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحیا یحییٰ نام کے ایک بیٹے کی ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی طرف سے اس کا نام بھی رکھتا ہے اور سورہ مریم میں ہے کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا مصدقم بکلمت من اللہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے ہونے والے ایک کلمہ کی ایک ایسے بیٹے کی تصدیق کرے گا اس کی خوشخبری دے گا کہ ایک بیٹا آنے والا ہے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جو باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے خاص قدرت سے کن ہو جا تو وہ ہو جائیں گے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ سیدن اور وہ سردار ہوں گے وہ حصور اور وہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہوں گے قوت رجولیت کے باوجود وہ بہت زیادہ شرم و حیا والے ہوں گے وہ نبی من الصالحین اور وہ نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے ہوں گے یہ ساری صفات بھی بیان فرما دی اور خوشخبری بھی دے دی قال ربی ان لی غلام قال ربی عرض کیا میرے رب انا کیسے یکون لی غلام ہو سکتا ہے میرے لیے بچہ کیسے بچہ ہوگا میرے لیے یہ نہیں مراد کہ کہاں سے ہوگا بلکہ وہی کیسے ہوگا حالات تو نہیں ہے کیوں وقت بلغنی الکبر حالانکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو ومراتی عاقر اور میری بیوی ہے بانج وہ بانج ایسی کہ جوانی میں بھی اس کو اولاد نہیں ہو سکتی اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں پھر کیسے اولاد ہوگی یہ مطلب نہیں کہ یہ تیری قدرت سے باہر ہے بلکہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا ہم لوگوں دوبارہ جوان ہو جائیں گے یا میں بوڑھا ہی رہوں گا اور بیوی باندھ ہی رہے گی اور پھر اولاد ہو جائے گی قال فرمایا اسی طرح ہوگی تم بوڑھے ہی رہو گے اور بیوی بانج ہی رہے گی مگر اللہ تعالیٰ کرے گا کیسے کرے گا اللہ ما يشاء اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے قال ربی جال آیا تعلا عرض کی ربی اے میرے پروردگار اجعل لی آیا بنا دے تم میرے لیے کوئی نشانی کس بات کی یہ پتہ کیسے چلے اب تو یہ ٹیسٹ کرو وہ ٹیسٹ کرو تو پتہ اندازہ لگ جائے کہ شاید اولاد کی امید ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب اولاد کی امید ہے اولاد کی امید ہو چکی ہے اس کے لیے کوئی نشانی بتائیے گا کوئی طریقہ بتائیے گا معلوم ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اپنے طور پر نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ آپ بیوی کو اولاد کی امید ہے بلکہ بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ اولاد کی مجھے اب امید ہو چکی ہے اس لیے اللہ کے یہاں نشانی مانگتے ہیں کہ کیا نشانی ہوگی انبیاء کرام پر وہی نازل ہوتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کھربوں ان باتوں سے پروردگار ان کو آگاہ کرتا ہے جو مغیبات میں اس سے ہوتی ہیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں وہی کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے مگر وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں نہ تو وہ سب باتیں جانتے ہیں اور نہ وہ خود بخود جانتے ہیں تو پھر اگر کوئی آدمی نیک آدمی کے لیے یہ کہے کہ نوز باللہ ولی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے تمام جاننے والے مریدین نہیں بلکہ سارے انسانوں کا جانے کی کب میاں بیوی کہاں مل رہے ہیں اور کس کو کیا پیدا ہو رہا ہے اور کس کو کس کی امید ہے استغفر اللہ اہل بدت کا عقیدہ ان کے رئیس نے اس کو بیان کیا قال رب اب آیا عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اجعل یہاں مقرر کرنے کے معنی زیادہ مناسب ہے قال آیتک اللہ تکلم الناس سلاست ایام الا رمزا قال فرمایا آیتک تیری نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے سلاست ایام تین دن تک الا رمزا مگر اشارے سے اچانک ایسا ہوگا کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی اور پھر تم اشارے سے بات کر سکو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے اور سورہ مریم کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح اور ذکر وہ سب کچھ کر سکیں گے البتہ بات لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے اشارے سے لوگوں کو سمجھائیں گے جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ اولاد کی امید ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے گویا اس وقت بھی ذکر کر سکیں گے وقت ربک اور یاد کیجئے اپنے رب کو کثیرا بہت زیادہ وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح کیجئے اس کی بالعشی شام کو والابکار اور صبح کو عشی کے معنی شام یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر کے مغرب تک کا وقت یہ خاص وقت اللہ کی یاد کا اللہ کے ذکر کا ابکار اور صبح کے وقت میں اللہ کو یاد کیجئے اس کا ذکر کیجئے اس کی تسبیح کیجئے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے وہ نبی بنا دیے گئے وغیرہ وغیرہ یہ سب معلوم ہو چکا گویا یہاں تک یہاں سے آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا کون سا بیٹا وہ جن کے لیے حضرت یحییٰ کے لیے کہا تھا کہ مصدقا بکلمت من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے ایک کلمہ کی تصدیق کریں گے کلمہ کا مطلب اس بیٹے کی تصدیق کریں گے جو میاں بیوی کی ملاقات سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی قدرت خاص کلمہ کن سے پیدا ہوں گے ہو جا بس ہو جائیں گے کوئی بیچ میں چیز شامل نہیں ہوگی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا ہے مریم علیہ السلام ان اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے وہ کی اور تجھے پاک بنایا ہے صفا کی تجھے چن لیا ہے دنیا جہان کی عورتوں پر پروردگار نے تجھے خاص بات کے لیے چنا ہے کہ تیرے شکم سے وہ بیٹا پیدا ہو جس سے ایک امت کھڑی ہو وہ کی اور تجھے پروردگار نے پاک بنایا ہے ان ظاہر کا پاک بھی باطن کا پاک بھی اور اس بات سے بھی پاک کہ تجھ سے کوئی مرد ملے کے اعلیٰ نے صاحلہ عالمین اور تجھے چنا ہے سارے عالم کی عورتوں پر سارے عالم کی عورتوں پر تو کیا حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ پر بھی وہ فضیلت رکھتی ہیں میں پیچھے بنی اسرائیل کے عالمین میں عرض کر چکا کہ اس کی بحث کی ضرورت ہی نہیں بعض حضرات نے کہا کہ اس زمانے کی عورتوں پر نہیں ایک خاص فضیلت تجھے دی جا رہی ہے جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں وہ خاص فضیلت کیا ہے کہ تیرے ہاں بغیر باپ کے تیرے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوگا یا مریم امریم لربک اے مریم حکمتی لربکی تو آجزی اختیار کر اپنے رب کے لیے خصوصی طور پر خاص طور پر اپنے رب سے تعلق پیدا کر اس کے لیے آجزی اختیار کر وسجدی اور سجدہ کر تم ورک اور رکو کر تم مارکی رکو کرنے والوں کے ساتھ جس طرح اور لوگ رکو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے تو بھی اسی طرح رکو کر اور سجدہ کر بعض حضرات نے اس لیے نکالا تھا کہ ان کے ہاں سجدہ پہلے ہوتا تھا اور رکوع بعد میں ہوتا تھا دوسرے مفسرین نے سختی سے تردید کی کہ عربی میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ پہلے سجدہ اور اس کے بعد رکوع بلکہ عربی میں واو ہوتا ہے یہ کام بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو سجدہ بھی کر چونکہ عبادت میں جزو آدم سجدہ ہے اس لیے پہلے سجدے کو بیان کیا اس کے بعد رکوع کو بیان کیا اس سے ترتیب لازم نہیں آتی ہے یہاں تک مضمون بیان ہوا اور ابھی یہ مضمون اور آگے چل رہا ہے کہاں اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ بشیرو کی ابھی تو فرشتوں کی بات بھی پوری نہیں ہوئی ابھی فرشتے اور باتیں بتائیں گے وہ آگے آ رہی ہیں بیچ میں روک کر کے ایک بات بتائی جاتی ہے کیا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم بعض واقعات بیان کرتا اور کھینچ کر کے انسان کو اصل موضوع کی طرف لے آتا ہے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت عمران کے زمانہ میں موجود نہ حضرت زکریہ کے زمانہ میں موجود نہ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانہ میں موجود پھر یہ ساری باتیں اس طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح سب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے بیان کر رہے ہیں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اللہ کے پیمبر ہیں اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ انسانوں کو بتا رہے ہیں لیکن یہ تبھی تو ہوگا جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اور ان واقعات سے واقف نہیں تھے پھر پروردگار نے یہ باتیں آپ کو بتائیں اور جو طبقہ اہل بدت کا اس کا قائل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے ذالک من انباء الغیب یہ ہیں من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے یہ عالم الغیب و شہادہ بنانے والی بات نہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے نوحی علیہ کا ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور اے انسانوں سمجھو جن کی طرف ہم وہی کرتے ہیں وہ ہمارے پیمبر ہوتے ہیں وہ ماکل اور آپ نہیں تھے ان کے پاس عید یورقون اقلا جبکہ ڈال رہے تھے وہ اپنے قلموں کو ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے یہ مزید دو باتیں بتا دی آپ جان تو فرما رہے ہیں حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے معاملہ کیا پیش آیا جب حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ ان کو لے کر کے آئیں بیت المقدس تو بیت المقدس میں ان کی پرورش کرنے کے دعوے دار کوئی ستائیس کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے ہر ایک نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا اتنی مبارک بیٹی اور پھر ہمارے امام کی بیٹی حضرت عمران جو اللہ کے نیک بندے تھے اور اس مسجد کے متولی تھے ان کے جانے کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ پرورش مجھے نصیب ہونی چاہیے بحث ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنا مقدمہ دائر کیا اور فرمایا کہ دیکھو اس کی خالہ میرے گھر میں ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہے اس لیے میں اس کی پرورش کرتا ہوں تاکہ یہ اپنی خالہ کے پاس رہے لوگوں نے کہا اس طرح نہیں اس پر قرآن اندازی کی گئی وہ قلم جس کے ذریعے سے تورات لکھتے تھے اس قلم کے لیے طے ہو گیا کہ ایک نہر کے اندر ڈالیں اور روایات میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس قلم کے ذریعے سے کیسے پتا چلے گا کہ کون پرورش کرے جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے بلکہ پانی کے اوپر آ جائے اور جدھر سے پانی بہ کر آ رہا ہے ادھر چل پڑے الٹی سمت بس مان لیا جائے گا کہ یہی پرورش کر سکتا ہے ستائیس لوگوں نے اپنے اپنے قلم ڈالے سب کے قلم ڈوب گئے صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم اوپر آیا اور وہی الٹی سمت چلا اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہو گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی اس کی پرورش کریں گے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو یلقون مزارہ ہے لیکن جب عز آئے تو یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو ایہم یکفل مریم کون کفالت کرے حضرت مریم کی وما کن تلدئیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اذ یختصمون جب قلم کے ڈالنے سے پہلے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ہماری طرح کا جھگڑا نہیں یعنی ہر آدمی کہتا تھا کہ میں پرورش کروں گا اذ قالت الملائکۃ یا مریم اور یاد کرو اور سنو اس بات کو جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم علیہ السلام ان اللہ یبشرو کی بھی کلمت مین بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی تجھے خوشخبری دیتا ہے بھی کلمت ایک کلمے کی منہ اپنی جانب سے یعنی ایسے بیٹے کی جو کلمہ کن سے پیدا ہوگا اسمہ المسیح ہو ان کا نام مسیح ہوگا سب عیسیٰ عیسا مریم ہوگا ایک ان کا لقب ہوگا ایک ان کا نام ہوگا مسیح ان کا نام ہوگا اور عیسا مسیح ان کا لقب ہوگا عیسا ان کا نام ہوگا یا مسیح نام ہوگا اور عیسا ان کا لقب ہوگا اگر مسیح لقب ہے تو پھر ان کو مسیح کیوں کہتے تھے وہ آگے آ رہا ہے مسح یم کے مانا چھونا تو چونکہ وہ مادرزاد اندھے کو ایسے چھوتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا کوڑی کو جیسے چھوتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے مسا کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس لیے ان کا لقب ہوگا مسیح مسح کرنے والا ہاتھ پھیرنے والا چھونے والا لیکن یہی نام اس دجال اکبر کا بھی آیا ہے مسیح الدجال جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا تو اس کو کیوں مسیح کہتے ہیں کہا گیا یا تو اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں مسح یمسح سے مسیح چھونے والے اور وہ ساحا یسیح سے ہے دنیا کی سیر کرنے والا چونکہ دنیا میں چپے چپے میں وہ گھومے گا کوئی بستی کوئی قریہ نہیں بچے گا سوائے حرمین محترمین کے کہ جہاں وہ نہ پہنچے اور اپنی بے دینی کی دعوت نہ دے اس لیے اس کا نام مسیح ہوگا اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں اس کا بھی مادہ مسحا ہی ہے لیکن عربی میں یہی لفظ فائل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی مسح کرنے والا اور جس کا مساح کیا گیا ہے اس کے معنی میں بھی ہوتا ہے حضرت زکری علیہ السلام معنی میں ہے مساح کرنے والے چھونے والے اور وہ ہے ممسوح کے معنی میں جس کی آنکھ کو مٹا دیا گیا ہوگا اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ بھی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی انگور کی طرح اور جو ایک دوسری آنکھ ہوگی وہ آنکھ بھی نہیں ہوگی اور آنکھ کا مقام بھی نہیں ہوگا ممسو ہوگا بالکل آنکھ مٹی ہوئی ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا یہ دو نام عیسائیوں کے ہاں مسیح مشہور ہوا اور ایمان والوں کے ہاں عیسیٰ مشہور ہوا وجیحن فی دنیا اس حال میں کہ بار روب ہوں گے وجیحن زبردست چہرے والے ہوں گے روب والے ہوں گے پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا کے منع باعزت ہوں گے زبردست مکرم و محترم ہوں گے دنیا اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ کے قریب کیے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام میں سے ہوں گے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَا اور سن حضرت مریم وہ بات کریں گے وہ جو نبی پیدا ہوں گے فی المحلی فی فلم گود میں بھی وکہلا اور قبولت کے زمانہ میں بھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں اور پیدا ہو جاتا ہے جب دودھ پینے لگتا ہے تو اس کو رضی کہتے ہیں دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو فتیم کہتے ہیں اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سبی کہتے ہیں اس کو پھر غلام کہتے ہیں اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو ولد اور پھر اس کو جوان ہوتا ہے تو شاب کہتے ہیں اور تیس سال سے چالیس سال کے بیچ کی عمر ہوتی ہے تو اس کو کہل کہتے ہیں کہولت اور اس سے آگے بڑھتا ہے چالیس سے تو پھر اس کو شیخ کہتے ہیں اور جب ساٹھ کو کراس کر جاتا ہے تو پھر شیخ فانی حرم بالکل ہی بیچارہ گیا گزرا تو کہل کا معنی ہے تیس سے چالیس سال کی عمر کے بیچ کا زمانہ وہ بات کریں گے گود میں بھی اور وہ بات کریں گے کے زمانہ میں بھی ماں کی گود میں بات کرنا حیرت کی بات ہے یہ ان کا معجزہ ہوگا لیکن تیس سے چالیس سال کی عمر میں بات کریں گے کہولت کے زمانہ میں یا چالیس سال کی اوپر کی عمر میں بات کریں گے یہ کون سی حیرت کی بات ہوگی یہ مانا بھی کیے گئے کہ جیسے ایک زی ہوش آدمی اور پختہ عقل والا آدمی چالیس سال کی عمر میں بات کرتا ہے وہ اس طرح بات کریں گے ماں کی گود میں اور اس سے گہری بات یہ کہ ان کا ماں کی گود میں بات کرنا بھی معجزہ ہوگا اور ان کا کے زمانہ میں بات کرنا بھی معجزہ ہوگا کا پختہ زمانہ کون سا ہے چالیس سال کی عمر کا اس عمر میں بھی بات کریں گے پینتیس سال سے اوپر کی عمر سہولت کا دو حصے کر کے آدھا حصہ جو آخر والا وہ تو تیس تو ابتدا ہوگی پینتیس سے اس کا وقت شروع ہوگا چالیس پر جا کر اس کی تکمیل ہوگی اس عمر میں بات کرنا بھی ان کا معجزہ ہوگا اور یہ لوگوں کو شاید اس وقت میں نہ سمجھ میں آیا ہو یہ کب سمجھ میں آیا کہ جب وہ تیس اور یا تینتیس سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے اور بات نہیں کی کرنے کا نمبر نہیں آیا قبولت میں اور دنیا سے چلے گئے تو پھر قبولت میں کس سے بات کریں گے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آئیں گے اور پھر آ کر بات کریں گے تو لوگ حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو ماں کی گود میں بات کر رہے تھے اور اب اتنا زمانہ دنیا سے جا چکے تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ پہلے دنیا سے گئے اور پھر قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور پھر باتیں کریں گے اور پھر چالیس سال تک اس دنیا میں رہیں گے اور دین کے لیے محنت کریں گے اور دین غالب آ جائے گا اس وقت میں بات کریں گے وہ بھی صالحین اور وہ بے کوکاروں میں سے ہوں گے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہی حیران کی قالت ربی انا یکون لی ولد عرض کیا ہے میرے رب انا یکون کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے والا دن لڑکا ولم یم سسنی بشر حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے عورت کو بچہ ہونے کے دو ہی طریقے ہیں یا حلال طریقہ یا حرام طریقہ حلال طریقہ یہ ہے کہ کہیں اس کی کا نکاح ہو اور پھر میاں بیوی کی ملاقات ہو تو اولاد ہو حرام طریقہ ہے کہ بغیر نکاح کے الیاز باللہ بچہ ہو جائے یہاں بیان کیا لم یم سسنی بشر اور سورہ مریم میں آ رہا ہے دوسرے طریقے کے لیے ولم اکو بغیا اور میں بدکار بھی ہوں مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے قال كذلك فرمایا كذلك اسی طرح ہوگا اسی طرح ہوگا شوہر نہیں ہوگا اور بغیر نکاح کے اور بغیر کسی اور چیز کے تجھے اللہ بچہ عطا کرے گا اللہ یخلق ما یشاء اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ میاں بیوی کی ملاقات سے بھی اولاد پیدا کرتا ہے مگر اس کا محتاج نہیں ہے بغیر ملاقات سے بھی دے سکتا ہے ادا قدا امرم فعن کن فیا اور وہ کس طرح پیدا کرتا ہے اس کے لیے دنیا والوں کی طرح کوئی مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں اذا قضا امرا جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا یقور تو بے شک وہ کہتا ہے اس معاملے کے لیے کن ہو جا یقور تو وہ ہو جائے گا تیرے یہاں بھی اسی طرح اولاد ہو جائے گی اسی طرح بچہ ہوگا اور اوپر کچھ صفتیں بیان کی تھی وہ الناس فی المد و کہلا اور سنو کچھ اور صفتیں ہوں گی ان کی کیا وہ والمت و والحکمۃ والتوراۃ والانجیل اور سکھائے گا اللہ ان کو کتاب اور حکمت و والانجیل اور سکھائے گا پروردگار ان کو تو اور انجیل اللہ ان کو تو اور انجیل سکھائے گا کسی اسکول میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی استاد کسی ملا کسی مولوی کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وَيُعَلِّمُهُ والمہ تو رات اللہ ان کو تورات سکھائے گا یہ تو معلوم ہو گیا کہ تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی ہے وہ تورات کا کہیں درس لینے نہیں جائیں گے اللہ تورات کا علم دے دے گا اور تورات کو سکھائے گا اس کی ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی کس طرح اس پر عمل کیا جائے ول انجیل اور انجیل اللہ نازل کرے گا تو کہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو بھی پروردگار خود ان کو سکھائے گا لیکن یہ کتاب اور حکمت ان کو سکھائے گا اس کا کیا مطلب ہے کئی تفسیریں کی لوگوں نے لیکن دل میں اترنے والی بات اس کے سوا قطعا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ یہ قرآن پاک کی ایک مخصوص اطلاع ہے جب قرآن پاک الکتاب اور الحکمت دونوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے اور اس سے پہلے ہم دو جگہ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے آخر میں ربنا فیہم رسولا منہم یتلو علیہم وال ویعلمہم و والحکمت اور پھر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم وہاں پڑھ چکے ہم جب الکتاب اور الحکمت دونوں اکٹھے آئیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے الکتاب سے مراد بولیے بھائی پڑھ چکے نا تو بولے نا الکتاب سے مراد قرآن کریم اور الحکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ الکتاب بھی اللہ اس کو خود سکھائے گا کسی مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہیں ہوگی والحکمت اور تمام طرح حدیث کا علم وہ بھی پروردگار ان کو خود سکھا دے گا کسی کو کے پاس کسی محدث سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ان کی شان ہوگی یہ اہم تھا کتاب اور حکمت کی تعلیم کہ کتاب و حکمت جب وہ آسمان سے واپس آئیں گے پھر دنیا میں تو خود بخود یہ سارے علوم اللہ دے دے گا اس کو پہلے بیان کیا اور تورات اور انجیل کے علم کو بعد میں بیان کیا یہ پروردگار کی طرف سے وہ زبردست قسم کا کی بندش ہے کہ چونکہ ایمان والے منتظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے اور یہودی بھی منتظر ہیں کسی مسیح کے آنے کے تو بے شمار لوگوں کے پیٹ میں مروڑے پیدا ہوئے اور آج تک کتنوں کے پیٹ میں ہو چکے کہ ہم بھی عیسیٰ بن جائیں سارے منتظر ہیں سب کے امام بن جائیں گے اور ایمان والوں کے تو فری میں قائد بن جائیں گے عیسیٰ بن کر کے لیکن یہاں اس عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جس کو پروردگار خزانہ غیب سے علم دے گا الکتاب کا بھی الحکمت کا بھی التورات کا اور الانجیل کا بھی یہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے اور جس نے مدرسے میں داخلے لیے اور کان پکڑے اور استادوں سے ڈنڈے کھائے اور وہ بعد میں کہے کہ میں عیسیٰ ہوں ہیں کون اس کو عیسیٰ مانے گا وہ عیسیٰ نہیں بن سکتا ہے عیسیٰ وہ ہے جس کو پروردگار خود کتاب اور حکمت کا علم دے آپ متریں یہ حقیقت ہے قادیانی جیسا منحوس آدمی جو منصفی کے اقزام میں فیل ہو گیا اتنا بدھو اتنا نالائق اتنا بلید ال ذہن آدمی وہ بھی انگریزوں کے پیسے کھا کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے عیسیٰ مان لو اور آج بھی بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں عیسیٰ اور میں ان کو کہتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ہمارے ہاں جب وہ گائے کا بچڑا مرتا ہے نا تو اس کی کھال میں گسا بھرتے ہیں تو اس کو کھڑبچھا بنا لیتے ہیں تو یہ ویسی عیسیٰ بن گئے ہیں کھال اوڑھتے ہیں ویسی کہ ہمیں بھی عیسیٰ مان لیا جائے کون ان کو عیسیٰ مانیں گے ہم اس عیسیٰ کے منتظر ہیں جس کو پروردگار کتاب اور حکمت سکھائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی ہے کہ جب وہ نزول فرمائیں گے اس وقت میں نماز کھڑی ہو رہی ہوگی اقامت ہو چکی ہوگی حضرت مہدی امامت کرانے والے ہوں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت نماز پڑھائیے یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو قرآن کون سی آتی ہے حفظ آتی ہے سب آتی ہے تجوید جی کے آپ کی وہ سب کچھ پہلے سے سیکھ کر آئے ہیں وہ فرمائیں گے کہ نہیں یہ اس امت کا شرف ہے کہ ان کے امام انہی میں سے ہوتے ہیں چنانچہ وہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے اس کے بعد کی ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پھر دنیا کے اندر کس شریعت کے مطابق انسانوں نے فیصلے کریں گے اور انسانوں کو کس طریقے پر لگائیں گے فرمایا اسی شریعت محمدی پر تو کون ان کو سکھائے گا وہی والما اللہ ان کو سکھائے گا وہ رسول بنی اسرائیل اور وہ بنی اسرائیل کی جانب بھیجے ہوئے ہوں گے انی جئتکم بآیت من ربکم یہاں نئی بات شروع فرما دی لیکن پچھلی کے ساتھ جوڑ کر کے جب وہ نبی آئیں گے تو پھر وہ اپنی قوم کو یوں کہیں گے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یا یہ ہے کہ یہ تو بشارت دی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اس شان کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے چنانچہ جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اس نے یہ کہا انی قد جئتکم بآیت من ربکم کہ میں لایا آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت ایک نشانی لے کر میں رب بھی تم تمہاری رب کی طرف سے ایک خاص نشانی لایا ہوں کیا نشانی ہے اس کی تفسیر انی اخلق لکم من الطین کا حیعت الطیر انی اخلق لکم میں اخل اخلق میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین گارے میں سے تراب مٹی اور طین گارا گارے سے بناتا ہوں کا حیعت الطیر پرندے کی شکل بناتا ہوں حیعت پرندے کی مثل کی جیسی ایک چیز بناتا ہوں پرندے کی شکل کی طرح کی ایک چیز بناؤں گا فان فخفی پھر میں اس میں پھونک ماروں گا طیرم باذن اللہ تو وہ ہو جائے گا پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے اس میں میرا کمال نہیں ہوگا میں تو صرف مٹی کی وہ ایک شکل سی بناؤں گا اس کے بعد پرندہ اللہ کے حکم سے بنے گا وہ ابری الاکما والابرص اور میں ابریو درست کروں گا ٹھیک کر دوں گا الاکما مادرزاد مادر کو والابرص اور برس والے کو جس کے جسم کے اوپر سفید داغ لگ جائیں اور یہ معنی بھی کیے گا کوڑ کے مرض کو وہ الموتا اور میں مردوں کو زندہ کروں گا بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے عربی کا قاعدہ ہے کہ اوپر ساری باتیں بیان کریں اور آخر میں آپ کہہ دیں بھی اذن اللہ تو کافی تھا لیکن یہاں دو مرتبہ بھی اذن اللہ فرمایا اور آگے سورہ معاہدہ میں آ رہا ہے وہاں ہر لفظ کے بعد بھی اللہ میرے وہاں ہے اللہ کے حکم دے رہا ہے میرے حکم سے ایسا کریں گے میرے حکم سے میرے حکم سے یہ بار بار کیوں کہا گیا اس بات پر تنبی کرنے کے لیے کہ انبیاء کرام کا معجزے میں اپنا اختیار اور اپنا دخل نہیں ہوتا بلکہ معجزہ سارے کا سارا اللہ کی طاقت سے ظاہر ہوتا ہے انی اخلق لکم من الطین کا حیعت الطیر میں گا تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح گارے سے پرندے کی شکل جیسے ہوتی ہے اسی طرح کی ایک چیز بناؤں گا تو اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ کس پرندے کی شکل بنائی تھی اور اس میں پھونک ماری تھی اور وہ کیسے پرندہ بنا تھا کہا گیا کہ ہاں بعد میں کہا جس کو ہم چمگادر کہتے ہیں خفاش جس کو کہتے ہیں اس کو بنایا اور اس میں پھوک مارے اور وہ بنا مگر اڑ کر کے کچھ دور گیا اور مر گیا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو آج خفاش گھومتے ہیں تو یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ابری الاکمہ والابرس ابرس اور میں مادرزاد نابینے کو اور کوڑ کے مرض کو اور برس والے کو ٹھیک کر دوں گا تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کسے کیسے کوہڑیوں پر ہاتھ پھیرا اور مادرزاد نابینوں پر پھیرا وہ ٹھیک ہو گئے وہ اخیل موتا کا بھی اللہ اور میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے اس کے لیے بھی تفسیروں میں لکھا گیا کہ چار آدمیوں کو زندہ کیا ایک حضرت بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے لیکن وہ دنیا میں آئے اور کچھ دیر زندہ رہے اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ واپس چلے جائیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واپس چلا جاؤں گا قبر میں لیکن کیا موت کیا وہ کڑواہٹ جو مرتے وقت میں موت کی تکلیف ہوئی تھی کیا دوبارہ وہ تکلیف ہوگی پھر مروں گا فرمایا کہ نہیں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوگی وہ واپس چلے گئے قبر میں ان کا انتقال ہو گیا اور تین کے لیے کہا گیا کہ وہ بہت دیر تک زندہ رہے اور ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی شادیاں بھی ہوئیں وہ حکم بھی کمبی ماتا نا تبدر اور میں تم کو بتاؤں گا جو تم کھاتے ہو وما تدخرون اور جو تم گھروں کے اندر بچا کر رکھتے ہو تم آج کیا کھا کر آئے ہو میں تمہیں بتاؤں گا اور گھر کے اندر دوپہر کے لیے کیا ذخیرہ رکھ کر آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا ما تدخرون فی بیوتکم جو ذخیرہ بناتے ہو تم اپنے گھروں کے اندر شرک پسند طبیعتوں نے یہاں بھی ان کے منہ میں پانی آ گیا انہوں نے کہا دیکھو عالم الغیب ہیں بتا رہے ہیں کہ گھر کے اندر عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جو ہر بات کو جانتا ہو ہر وقت میں جانتا ہو خود بخود جانتا ہو یہ تو ایک بات پروردگار ان کو بتا رہا ہے بحض اللہ بھیز اللہ اور وہ اس کے حکم سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس نے کیا کھایا ہے اور کون گھر کے اندر کیا ذخیرہ رکھ کر آیا ہے ان نفی زلی کا آیا بے شک اس میں تمہارے اس میں نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر ہو تم ایمان لانے والے وہ مصدفل بین یہ من التوراۃ اور میں یہ کام کرنے والا ہوں یہ کام کرنے والا ہوں یہ کام کرنے والا ہوں ایک کام اور وہ مصدقن اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں لما اس چیز کی بین یدیا جو میرے سامنے ہے جو مجھ سے پہلے تھی منت تو یعنی تورات میں سے جو تورات مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ درست ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ہر ایک نبی پچھلی بات کی تصدیق کرتا ہے ولی وہ لکم وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَلِأُحِلَّ اور میں آیا ہوں اس لیے تاکہ یہ کام کروں احل لکم حلال کروں تمہارے لیے بعض الذی وہ بعض باتیں حرم علیکم جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھیں سورہ انعام میں آ رہا ہے کہ یہودیوں کی نافرمانی اور شرارت کی وجہ سے کچھ چیزیں بطور سزا ان پر حرام کی گئی تھی انہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبردست کتاب شہرۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک عنوان قائم کیا کہ حلال اور حرام کرنا یہ محض اللہ کے اختیار میں ہے انبیاء کرام کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کریں اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کریں یہاں تک کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا اس پر بھی یا نبی لما تحرم ما احل اللہ فرمایا گیا تو پھر انبیاء کرام جب حلال اور حرام کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کا تعلق تو اللہ سے میں اس کو بیان کرتا ہوں میرے مجھے پروردگار حکم دیتا ہے کہ میں تمہارے سامنے بیان کروں ان چیزوں کو حلال کروں جو تمہارے لیے حرام کی گئی تھی وہ جیت کم بھی آ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک زبردست نشانی فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے واطعونی اور میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو یہ بات اور یہ تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی جوانی کے بعد تیس سال کے عمر کے قریب اس وقت میں بنی اسرائیل کو سامنے بیان فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی آ چکی ہے انجیل نازل ہو چکی ہے ان اللہ ربی و رب تم فا دا اور اپنی تقریر کو فروغ کرتے ہیں اس کا نچوڑ پیش کرتے ہیں میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہا یہ خلاصہ ہے ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے وہ رب حکم اور تمہارا بھی رب ہے مانو اس بات کو کہ پالنے والا میرا بھی اللہ اور تمہارا بھی اللہ اور جب سب کا پالنے والا اللہ ہے تو خواب عبادت بھی تم اسی کی کرو عبادت کا حق اسی کا ہے ہاضا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی اور در پر نہ جھکنا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا ہاضا صراط تم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ جو ہم سے دعا کروائی تھی دن الصراط المستقیم اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا ہدایت کی دعا کی اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا سورہ بقرہ میں پہلے جز کا جواب دیا گیا کہ تم ہدایت مانگتے تھے ذالک الکتاب لا ریب فی ھدا للمتقین یہ پوری کتاب آ چکی ہے ہدایت کا سامان لے کر وہاں دعا کرائی گئی کہ ہدایت عطا فرما تو سورہ بقرہ میں جواب دیا گیا کہ ہدایت مل چکی یہ ہدایت نامہ تمہارے سامنے آیا اور ہدایت کس کی دے سرات مستقیم کی تو سور آل عمران میں اس کے دوسرے جز کی تفسیر آ گئی کہ سرات مستقیم کس کو کہتے ہیں جو سارے انبیاء کا راستہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ ربی و ربکم کو فاغ سرات مستقیم کیسے تفسیر کی جا رہی ہے کون کہہ سکتا ہے یہ غیر خدا کا کلام وہاں ایک بات ہوئی ایک سورت میں اس کے ایک جز کی تفسیر دوسرے سورت کے اندر اس کے دوسرے جز کی تفسیر اور اس کا تیسرا جز کون تھا صراط الذین انعمت علیہم تو اس کی تفسیر اگلی صورت میں آ رہی ہے کس میں سورہ نساء کے اندر اس سے اگلی صورت میں آ رہی ہے نا من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وہاں اس کی تفسیر آ رہی ہے اور اس کا تیسرا جز چوتھا جز کون سا انعمت علیہم تو آ گیا غیر المغضوب علیہم ولدالین اس کی تفسیر ان دونوں صورتوں میں غیر المغضوب مغضوب والے تھے یہودی ان کو کھول کر بیان کیا سورہ بقرہ میں اور غالین تھے عیسائی اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے لیکن بطور خاص نام لے کر کے ان پر کس طرح کس طرح غضب نازل ہوا یہ سورہ معدہ میں بیان کیا جائے گا ان اللہ ربی و رب فابود حاضر مستقیم یہ الل اعلان دعوت دی گئی ہلچل مچ گئی یہودی ملا اور اس دور کے یہودی پنڈت جو لوگوں کے چڑھاووں پر اور نظر و نیاز پر گزارا کرتے تھے جب یہ خالص دین سنا تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو بیڑا غرق ہو گیا اگر لوگ سچے مسلمان بن جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا روٹی کا کیا بنے گا کہاں سے چڑھاوے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا فلما احس عیسیٰ تو جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف سے القفرہ کفر کو محسوس کیا یہ تو انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ میں آنے والا ہوں اور میری بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے اور مجھے یہ پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی کفر پر تلے ہوئے ہیں قال من انصاری اللہ فرمایا من انصاری کون ہوگا میرا میری مدد کرنے والا اد اللہ اللہ کی طرف مراد یہاں پر للہ اللہ ہی کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کون میری مدد کرنے والا ہے سناٹا چھا گیا پورے ماحول کے اوپر کون کھڑا ہو ہے کوئی جو کھڑا ہو جائے اور یہ گویا ترتیب ہے آئندہ امت کے لیے بھی کہ کچھ افراد کھڑے ہو جائیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور باقی ان کے معاون بن جائیں قال الحواریون نحن انصار اللہ قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے لیے اللہ کے مددگار اللہ کے مددگار یعنی اس کے دین کے مددگار اس کے دین کی مدد کرنے والے ہواری کون تھے کہا گیا کہ یہ ایک طبقہ تھا جو بہت حسین و جمیل تھا حور کے معنی سفید ہواری بہت خوبصورت بہت سفید یہ بھی کہا گیا کہ یہ کپڑوں کو سفید کرتے تھے دھو دھو کر کے یہ دھوبیوں کا ایک طبقہ تھا اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ایسے ہی پس طبقوں کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے اور دین کے ذریعے سے ان کو وہ بلندی عطا فرماتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اور تیسری بات کہی گئی کہ نہیں یہ دل کے بڑے صاف تھے آج تک بھی ان کے کچھ اخلاق اور کردار ایسے تھے دل کی صفائی کے کہ یہی اس کے لائق تھے کہ ان کو اللہ دین کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وشحد بھی انا مسلمون آپ گواہ رہیے اس بات کے کہ ہم فرما بردار ہیں مسلمان ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول ایمان لائے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس کے بعد مصیبتیں اور پریشانیاں گلے لگتی ہیں فوراً دعا کی طرف متوجہ ہوئے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے بیمان زلتا اس کلام پر جو تو نے نازل کیا واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کر لی الرسول رسول خاص رسول حضرت عیسیٰ علیہ فاکتبنا مع شاہدین تو ہمیں بھی لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں سے آج تک جتنے انبیاء آئے وہ اسی طرح آواز لگاتے تھے کچھ لوگ اٹھتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے گواہی دیتے تھے تو ہمیں بھی ان گواہی دینے والوں میں شامل فرما جب یہ طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تو یہودیوں کے یہاں اور ہلچل مچی انہوں نے کہا بیڑا غرق اب تو ان کی ایک جماعت ان کی ایک پارٹی بن گئی ہے اب کیا بنے گا ہمارے پول کھولے جائیں گے ہمارے راز عوام کو بتائے جائیں گے پھر عوام کو ہماری مرید نہیں رہے گی انہوں نے سازشیں کرنی شروع کی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں فلسطین فلسطین میں بنی اسرائیل کی اپنی حکومت نہیں ہے بلکہ رومی حکومت کا یہاں گورنر رہتا ہے اور ان کی براہ راست حکومت ہے مگر مذہبی معاملات میں ان کو عمل کرنے کی اجازت ہے انہوں نے گورنر کے پاس شکایتیں کرنی شروع کی کہ یہ ایک آدمی ہے اس کا نوز باللہ پھر پھر گیا ہے اور یہ ہمارے دین کی توہین کر رہا ہے ہمارے اعتبار سے علیہ اعظم باللہ مرتد ہو گیا ہے اس کو سزائے موت دی جائے اس کو پھانسی دی جائے وقت کے گورنر نے کہا میں اتنی سی بات کے اوپر ایک آدمی کو پھانسی دوں اس کو ٹال دیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یہ بھی تاریخی روایتیں ہیں کہ اس نے اپنی حکومت کو خط لکھا کہ اس طرح ایک آدمی انہی میں سے ہے اور انہی کو کچھ اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی لگا دو یہ ہمارا دین چھوڑ چکا ہے اس کی حکومت نے جواب دیا کہ اگر ایک آدمی کے پھانسی لگانے سے کام چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے لگا دو کم سے کم شورش تو بند ہو جائے گی طوفان تو نہیں ہوگا ورنہ روزانہ ہنگامہ ہوتا رہے گا یہ سازشیں یہودی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر ہو گیا کہ ان کو سولی چڑھایا جائے کیونکہ یہ دین چھوڑ چکے ہیں پہلے ان کے مولویوں نے اس کا فتویٰ دیا اور پھر اس فتوے کو نافذ کرنے کے لیے وقت کی حکومت کے پاس درخواست کی کہ ہم نے تو یہ فتویٰ دے دیا ہے لیکن چونکہ نفاذ کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ اس کو نافذ کر دیجئے اس کی تفصیل انشاءاللہ چھٹے پارے کے شروع میں آئے گی لیکن پروردگار کی حکمت بالغہ نے ایسا کام کیا کہ ان کی ساری سازشیں تارے ان کی طرح بکھر گئیں کچھ نہ ہو سکا وہ مر مکر اللہ اور انہوں نے سازشیں کی وہ مکر اللہ اور اللہ نے تدبیر فرمائی وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ کی تدبیر بچانے کی تھی اللہ نے بچا لیا مگر کتنے بےمان ہیں وہ لوگ کتنے دل کے کالے ہیں وہ لوگ جو اس آیت کو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اللہ نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی پھر کیا ہوا کہا وہ سولی پر چڑھانے میں تو کامیاب ہو گئے اور پھر ان کو وہاں اپنے طور پر مار کر کے دفن کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے وہ کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور ان کے چہرہ مقدس کے اوپر تھوکا بھی اور وہ سارا کام ہوا اور پھر دفن بھی کر دیا مگر اللہ نے یہ تدبیر کی کہ تین دن کے بعد وہ زندہ ہوئے اور وہاں سے بھاگے اور پھر دوسری جگہ فلاں جگہ آ کر کے مر گئے یہ ہوئی اللہ کی تدبیر اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے تو اپنے طور پر تو وہ قتل کر گئے کہا تو سولی پر چڑھے تو وہ انہوں نے کیسے سمجھا مر گئے کہا نہیں انہوں نے وہ کیا کر لیا تھا سانس بند کر لیا تھا لوگ سمجھے کہ مر گئے مگر مرے نہیں تھے یہ قادیانیوں کی سوچ ہے اور اب اسی سوچ کے اور بھی بہت سارے بے ایمان پیدا ہو رہے ہیں وہ مکر اللہ اللہ نے تدبیر فرمائی وہ زندہ آسمان پر چلے گئے وہ اللہ خی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اگر وہ کامیاب ہو گئے دفن کرنے میں تو یہ بہترین تدبیر ہوئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا یاد کیجئے اس منظر کو جب اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں وفا پورا پورا دے دو وفا کرو جو ہے وہ دو پورا کا پورا اسی سے یہ لفظ نکلا وفا سے وفا سے اور وفا متوفی کا میں تجھے پورے کا پورا اپنی طرف لینے والا ہوں یہ تجھے قتل کر سکیں گے کیسے ہو سکتا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ تجھے مار سکیں گے میں تجھے پورے کا پورا لے لوں گا روح مال جسد لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا وہ کا اور تجھے پاک کروں گا من اللہ کا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ نہ چھوٹ سکیں گے نہ تجھے کانٹوں کا تاج پہنا سکیں گے اور وہ جو کچھ بکواس انہوں نے کہا سب جھوٹ میں پاک کروں گا تجھے إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور بنانے والا ہوں میں اللہ دینا ان لوگوں کو اتبعو کا جو تیری پیروی کریں گے فوقا اوپر ان لوگوں کے اللہ دینا کفر جنہوں نے کفر کیا الہ یوم القیامت قیامت کے دن تک یہ تین کام فرمائے چار کام بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تفسیر منصوب ہے جو میں نے کی متوفی کا میں تجھے پورے کا پورا لینے والا ہوں تو ان کی طرف یہ تفسیر منصوب ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں قادیانیوں کے منہ میں پانی آ گیا نے کہا ہاں واہ واہ ہمارا کام نکل گیا نا وہ مر گئے نا عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ اور بے شرم میٹھا میٹھا آپ اب کڑوا کڑوا تھو تھو ان کی پوری تفسیر دیکھو نا جب وہ وفات کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر تقدم اور تاخر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجھے قتل کریں گے میں تجھے وفات دوں گا لیکن فی الحال غفی کا الہیا میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یہ تجھے کہاں مار سکیں گے ابھی تم آسمانوں پر آئے گا ایک زمانہ گزرے گا اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں جائے گا اور پھر میرے دین کا کام کرے گا پھر میں تجھے وفات دینے والا ہوں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے چکر میں ہیں آپ سمجھے وہ کیوں مارنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اب مسلمان منتظر ہیں کسی عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہم ہی حصہ مان لیا جائے تاکہ ہماری بھی روزی روٹی کا کام نکل جائے لیکن مسلمان جس عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں ان کے تمام قوائف بیان کیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عیسیٰ نہیں کہا وبن مریم کیا صورت حال ہوگی جب مریم کا بیٹا تمہارے بیچ میں آئے گا تم مریم کے بیٹے ہو تمہاری ماں کا نام تو گھسیٹی ہے تو گھسیٹی کا بیٹا ہے کہ مریم کا بیٹا ہے ایسا بے شرم اپنے آپ کو کہتا ہے عیسیٰ ان روایتوں کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا مریم کا بیٹا تمہارے بیچ میں آئے گا اللہ نے فرمایا وہ عیسیٰ آئیں گے جن کو اللہ کتاب اور حکمت خود سکھائے گا اور تجھے تو ڈنڈے پڑے اور پھر بھی کچھ نہ پڑھ سکا منصفی کے اقدام میں فیل ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام بنے گا اور آج بھی بے شمار لوگ جو اسی طرح کے کھڑے ہیں ان سب سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خبر دی ان کے پورے قواعد بیان فرمائے کس طرح آئیں گے فرمایا ایک مینارے پر اتریں گے دمشق کے سفید مینارے پر اس وقت شکل کیا ہوگی گنگریالے بال ہوں گے چمکتا ہوا چہرہ ہوگا اور دو چادریں اڑے ہوئے ہوں گے صرف ہلکے سے پیلے کلر کی چادریں ہوں گی اور چہرے سے پسینہ اس طرح ٹپک رہا ہوگا کہ دور سے دیکھنے والے ان کو موتی سمجھیں گے اور منظر یہ ہوگا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی حضرت مہدی امامت کرانے والے ہوں گے کیا تو اس وقت میں آیا کہ حضرت مہدی امامت کرا رہے تھے کیا تو مینارے سے گرا تو تو ماں کے پیٹ سے گھسیٹی سے پیدا ہوا اور دوسرے بھی اسی طرح انی متوفی کا اگر وہ مانا لیا جائے تو انہوں نے فرمایا تقدما و و تاخرا رافعک الیہ میں تجھے ابھی اپنے طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے ان لوگوں سے بلند جنہوں نے کفر کیا عیسائیوں کو بھی ایک شرارت سوجی آج کل عام مسلمانوں کو بیوقوف بناتے کہا تمہارے قرآن میں نہیں ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے ان کو اونچا کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہوں گے اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا ہاں دیکھو آج دنیا کے اندر حکومت کس کی ہے پوری دنیا کے اندر کن کی حکومت چھائی جا رہی ہے عیسائیوں کی اس کا مطلب کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان کے خلاف جتنے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں الیاز باللہ عیسائی ہو اگر یہی معنی کر لیا جائے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تھے تو کیا تمہارے باپ کی حکومت تھی تم تو جنگلوں میں چھپتے پھر رہے تھے اور کتنے سال تک چھپتے رہے پورے ایک سو سال تک جب تک رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول کیا رومن امپائر نے عیسائیت کو قبول کیا اور پھر اس میں بھی تحریف اور تبدل کیا اس کے بعد تم کو حکومت ملی کیا یہ حکومت والا غلبہ ہے اس سے مراد عقل و دانش کا حجت اور دلیل کا غلبہ جس کے ذریعے سے تیرے پیروی کرنے والوں کو میں دنیا میں غلبہ دوں گا اور وہ صرف ایمان والے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان رکھنے والے تم تھے تو دنیا میں تم غالب تھے آج سچا ایمان رکھنے والے ہم ہیں ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور ہم غالب ہیں اور ہمارے غالب آنے کی دلیل یہ دنیا کی حکومت کوئی غلبے کی دلیل نہیں ہے غلبے کی دلیل ہے حجت غلبے کی دلیل ہے فکر اور سوچ ہم دنیا میں یقیناً اس وقت غالب ہیں اور جتنا آج غالب ہے اتنا شاید کبھی تھے ہی نہیں ہمارے پاس کہیں پانچ فٹ زمین کے اوپر حکومت نہیں لیکن بولو دنیا کے اندر عیسائیت پھیل رہی ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اس کا مطلب ان کی اتباع کرنے والے ایمان والے ہیں اور وہی غالب ہیں ثم الیہ مرجعکم پھر تمہارا میری طرف ثم پھر الیہ میری جانب مرجعکم تمہارا لوٹ کرانا ہوگا فاحکم بینکم تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان فیما کنتم کن تم ہو ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اتباع کرنے والا اور دوسرا نہ ماننے والا ان کو خدا کا بیٹا کہنے والا اور تین میں سے تیسرا کہنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والا نوز باللہ ہیں ان کی والدہ کو خدا کی بیوی کہنے والا وہ طبقہ کافروں کا طبقہ ہے دنیا میں حجت اور دلیل کا غلبہ ان کو ملا ایمان والوں کو وہ مغلوب ہوئے اور آخرت میں پریکٹیکل فیصلہ ہوگا پھر کیسا فیصلہ ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا مانا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کیا اور کیا کیا بے حیائی اور بے وقوفی کی باتیں کی فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں ان کو عذاب دوں گا سخت عذاب پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی سزا ملی ان کو اور آخرت میں بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دو چار ہوں گے اور کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسائیت کا غلبہ ہے جہاں جہاں تمہاری حکومتیں کیا وہاں عیسائیت ہے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین کرتے ہیں وہ تو سب کے سب ملحد قسم کے لوگ ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ انبیاء کو نہ آسمانی کتابوں کو اگر مانتے ہوتے تو پھر قوانین تورات کے وہاں لاگو ہوتے انجیل کے لاگو ہوتے ان کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون نہ ہوتے من ناصرین اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یوسف پورا پورا دے دے گا ان کو اللہ ان کا عجر میں نے ابھی کہا تھا وفا کے معنی پورا لینا پورا دینا تو یوفی دیکھیے پورا پورا دے دے گا ان کو توفا پورا پورا لے لے واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ظالم لوگوں کو اور یہ شرک کرنے والے ظالم ہیں یہ ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں عیسائیوں کے اس وقت کو نجران والوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں ظالی کا نتلو اللہ ذکر الحکیم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں من اللہ ذکر الحکیم آیتوں میں سے اور حکمت والے ذکر میں سے نتلوہ علیہ کا جس کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں ذالک نتلوہ یہ ہیں وہ جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے من الآیات آیتوں میں سے اور حکمت والے ذکر میں سے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو سنائی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہم مان گئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے خدا نہیں تھے تین میں سے تیسرے نہیں تھے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے لیکن بغیر باپ کے ہوئے تھے نا بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو پھر سب کے کوئی باپ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو پھر خدا ہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کا مسئلہ آدم حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں اور تم نے سمجھا کہ ان کا باپ نوز اللہ ہے تو آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے ان کا باپ اور ان کی ماں کس کو بناؤ گے نوز باللہ پھر ان کا باپ اور ان کی ماں دونوں اللہ کو بناؤ گے جبکہ تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تو ایک عورت کو پیدا کیا گیا ہے تو ان کی مثال وہ زیادہ تعجب والی مثال ہے کہ یہ زیادہ تعجب والی مثال ہے امام راضی فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غریب کو اقرب کے ساتھ تشبیح دینے والی مثال ہے کہ تمہیں ایک چیز عجیب لگ رہی تھی کہا اگر یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے تو اس سے تو زیادہ عجیب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے اس کے اوپر تو فبوہی تل کفر کافر حق کا بکا رہ گئے کوئی جواب نہیں خلقہ من تراب اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے ثم قال له کن پھر ان کو فرمایا ہو جا فیکون تو ہو گئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا ہو جا تو وہ ہو گئے آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح کہا گیا الحق من حق تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکم من الممترین تو تو ہرگز نہیں ہونا شک کرنے والوں میں سے الزب باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے تعلق سے کوئی شک تھا پتا نہیں تھا پھر گفت آیت در حسین سے دیگراں آپ کو کہا جا رہا ہے اور ہم سب کو اور ساری انسانیت کو سنایا جا رہا ہے حق یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے اب عیسائیوں کے چکمے میں مت آؤ یہ آج کے عیسائی یہ عیسائی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر ماننے والے نہیں ہیں یہ تو رومی حکومت کا بنایا ہوا ملغوبہ ہے اور اس کے بعد جو پولوس نے اس میں تحریفیں کی تو اس کی گھڑی ہوئی یہ روایتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں فمن ہاتھ جگہ آخری بات کہی جا رہی ہے اتنا کچھ کہا گیا پھر بھی نہیں مانتے اس کے باوجود جو آپ سے جھگڑا کرے فمن تو جو کوئی ہاتھ جھگڑا کرے آپ سے فی پمن ہاتھ جگہ جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی نہ کہے بلکہ اللہ کا بیٹا کہے من بعد ما جا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ما ایسے موقع پر ہمیشہ مصدریہ ہوتی ہے مانا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی جو جھگڑا کرے پھر اس کا کوئی اور حل نہیں سوائے مباحلہ کے پھر ان کو مباحلہ کی دعوت دیجیے مباہلا کس کو کہتے ہیں گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنا پھر کہیے کہ آؤ ایک کھلے میدان میں تم بھی اور ہم بھی اور سب مل کر کے اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے اللہ خود فیصلہ کرے گا اس کو مباہلا کہتے ہیں فکل تو آپ کہہ دیجیے تالاؤ آ جاؤ تم ن دو انا نہ آنا بلا بو ہم بلائیں ابنا انا اپنے بیٹوں کو ابنا اور تمہارے بیٹوں کو وہ نسا آنا اور اپنی عورتوں کو وہ نسا اور تمہاری عورتوں کو وان پھوس آنا اور اپنے آپ کو وان پھس اور تمہارے نفسوں کو تم بھی آؤ ہم بھی آئیں تم بھی اپنی اولاد کو لاؤ میں اپنے نواسوں کو لے کر آتا ہوں میں اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو لے کر آتا ہوں تم من تہل پھر ہم گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور کیا کریں دعا میں لعنت اللہ تو ہم کریں اللہ کی لعنت علی القاذبین جھوٹوں پر یہ سخت حکم آیا اور آپ نے ان کو سنایا اور بس سناتے ہی آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے اپنے نواسوں کو اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو لے کر کے نکل پڑے اللہ کے حکم کے مطابق روافظ نے یہاں ایک شرارت بھی کی ہے کہ یہاں تذکرہ صرف حضرت فاطمہ کو لے کر نکلنے کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلنے کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے دن دہاڑے کوئی کہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا ہے اتنے تفصیلی تذکرے آپ کے تین بیٹیوں کے اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پھر آپ کس سینہ زوری کے ساتھ کہو گے کہ تین بیٹیاں تھی ہی نہیں جن حضرات نے کہا کہ یہ نو ہجری کا واقعہ ہے رجب کے مہینے کا واقعہ ہے ان کے نزدیک تو آسان جواب ہو گیا کہ نو ہجری تک آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا زندگی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور جو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں تین ہجری کا واقعہ ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار کا حکم ایسا ہی تھا ایسا ہی پروردگار نے حکم دیا اور وہ اپنی حکمتوں سے زیادہ واقف ہے اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو اس اندازے کی وجہ سے اور صرف ایک گمان کی وجہ سے ٹھکرا دیا جائے گا ہرگز نہیں سمن اب اللہ علی القاذبین جواب تیار ہو کر آ گئے کہ چلو وہ گھبرا گئے نے کہا نا یہ بڑا مسئلہ ہے جو ان کا بڑا پادری تھا سید کے لفظ آئے ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا سردار اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں آج تک جب کوئی نبی کے مقابلے میں نکلا ہے اور اس طرح ایک دوسرے پر بد دعا کی ہے کبھی زندہ واپس نہیں لوٹا اگر آج نکلیں گے تو عیسائی نام کا کوئی بچہ دنیا میں زندہ نہیں رہے گا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ کم وقت پھر مانتا کیوں نہیں اگر یہ نبی ہیں تو پھر کیوں بے وقوف بنا رہا ہے سب کو اس نے کہا یہ دوسری بات ہے نبی ہیں لیکن اگر ان کو مان لیں گے تو رومی حکومت کو کیا جواب دیں گے تنخواہ کہاں سے آئے گی انہوں نے کہا پھر کیا کریں کہا ان سے صلح کر لیتے ہیں کچھ چیزوں پر صلح کر لی گئی کہا دین آپ کا تو ہم قبول نہیں کریں گے مگر مباہلے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے ہیں ہاں کچھ چیزوں کے اوپر آؤ صلح کر لیتے ہیں صلح کر کے واپس چلے گئے اس کو مباہلا کرنا کہتے ہیں اگر نبی کے مقابلے میں کوئی جائے گا یقینی طور پر وہ غارت ہو جائے گا دھس جائے گا زمین میں لیکن اگر آج کوئی آپ کو مباہلے کی دعوت دے امت کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں اس لیے آپ غالب ہی آ جائیں گے اور آپ کا دشمن مغلوب ہی ہو جائے گا یہ امت کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے چونکہ یہ تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا امت کو نہیں مخاطب کیا گیا اس لیے آپ اپنی طرف سے کسی کو مباحلے کی دعوت نہ دیجیے لیکن اکابرین امت نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو چیلنج کر دے اور آپ کو مجبور کر دے اس کے لیے وہ کہے کہ کوئی مناظرہ نہیں کوئی بحث نہیں او مباحلہ کرتے ہیں تو پھر اگر ایمان والے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل پڑیں گے اللہ غالب کرے گا بلکہ یہ ہوگا کہ باطل کو ہمت ہی نہیں ہوگی مقابلے میں آنے کی آج تک تقریباً کوئی پچہتر کے قریب واقعات ہو چکے کہ قادیانیوں نے کہا کہ مباہلا کرو ہم نے کہا ٹھیک کرتے مباہلا لیکن کبھی قادیانی مقابلے میں نہیں آ سکے حضرت اللہ من کشمیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے مولانا منظور چنیوٹی تک بہت واقعات پیش آئے کبھی نہیں ہمت کر سکے ان کو معلوم ہے ہم جھوٹے ہیں کیسے آئیں گے مقابلے میں جب دلیل و حجت میں بالکل ناکام ہیں معلوم ہے بالکل سرے سے جھوٹے ایک کانے دجال کو نبی مان رہے ہیں تو وہ کیسے مقابلے میں آ سکتے ہیں ان الحق اے قرآن پڑھنے والے بے شک یہ ضرور بالضرور ضرور سچا بیان ہے قصص کا معنی قصے نہ کیجئے یہ درست بیان ہے یہ سچا بیان ہے قصص قصص نہیں یہ درست بیان ہے حق بیان یہی ہے جو ہم نے سنا دیا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تین میں سے تیسرا اور خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں الا اللہ اس بیان سے معلوم ہوا کوئی خدا نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سوائے اللہ کے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور وہی غالب ہے الحکیم وہی حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم منہ موڑو گے عليم بالمفسدين فإن تولوا اگر تم منہ موڑو گے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ منہ موڑیں گے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یہ اہم لفظ ہے اصل میں یہ مضارے کا سیگا تتولو بھی ہو سکتا ہے اور ماضی کا سیگا تولو بھی ہو سکتا ہے کہاں ماضی کا سیگا ہوگا اور کہاں مضارے کا سیگا ہوگا دائیں بائیں ضمیروں کو دیکھیں گے اگر بات ماضی کی ہے اور غائب کی ہے تو ہم ماضی کا سیگا مانیں گے اور اگر دائیں بائیں حاضر کے سیگے ہیں تو ہم اس کو مظاہرے کا اور حاضر کا سیگا مانیں گے یہاں چونکہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے غائب کی بات ہے فہم طول بس اگر اب بھی وہ منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو جانتا ہے اور اگر ان کو سیدھا مخاطب کر لیں اس وقت کو تو پھر کہہ سکتے ہیں او عیسائیوں اگر اب بھی تم موڑو گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے وہ خود نمٹے گا ان سے یہ مضمون مکمل ہوا اور مباحلے کے اوپر وہ واپس چلے گی اب یہاں سے آگے تقریباً چوتھے پارے کے پاؤ تک یہودیوں اور عیسائیوں کا ملا جلا تذکرہ ہوگا اور دونوں کو اکٹھا کر کے مخاطب کر کے قرآن کریم دعوت دے گا اور ان کی شرارتوں سے ایمان والوں کو آگاہ کرے گا ان کے مکاریوں سے بھی آگاہ کرے گا کہ وہ ایمان والوں میں کس طرح بے ایمانی لانے کے چکر میں ہیں ایمان والوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کیسے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ چوتھے پارے کے پاؤ تک چلے گا یہ مضمون قل یا اہل الكتاب اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا اہل التاب او اہل کتاب تو الى آ جاؤ ایک بات کی طرف سوائن جو برابر ہے بیننا و بینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان تم بھی دعوے دار ہو کہ اللہ ہے اور کہنے کو کہتے ہو ایک ہے کمال ہے عیسائی تین بھی کہتے ہیں اور ایک بھی کہتے ساری دنیا کے مشرقوں کا یہی حال ہے بتیس کروڑ کو ماننے والے بھی یہی کہتے نہیں جی اوپر والا تو ایک ہی ہے یہ جو دوسرے ہم مانتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں تھوڑے مانتے ہیں یہ تو ہم اس سے بڑے شاہ صاحب کی زبان اس سے پست ترین ہستیاں مانتے ہیں اس کے مقابلے میں تھوڑے مانتے ہیں دعویٰ سب کا یہ ہے فرمایا اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں دونوں آ جاؤ ایک کلمے کی طرف سوا ان بیننا جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہے وہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی ولا نشرک به شیئا اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ شیئا کسی کو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اور نہ بنائیں ہم میں سے بعض بعض کو رب من دون اللہ اللہ کے سوا تم نے اپنے پنڈتوں کو اپنے پادریوں کو اپنے مولویوں کو اپنے مذہبی رہنماؤں کو بلکہ قومی رہنماؤں کو بھی رب بنا رکھا ہے او ایک عہد کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا اور انشاءاللہ دسویں پارے میں حضرت حاتم کی یہ روایت آئے گی حضرت عدی رضی اللہ تعالی حضرت حاتم کے بیٹے ان کی روایت آئے گی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ عیسائی سے پہلے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو تو ہم رب نہیں مانتے قرآن میں کیسے کا رب ماننا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے پادری جس چیز کو کہتے ہیں حلال تم کو تم کہتے ہو حلال جس کو کہتے ہیں حرام تم مان لیتے ہو حرام کہ یہ بات نہیں ہے انہوں نے عرض کیا یہ بات تو ہے فرمایا یہی تو بات ہے حلت اور حرمت کا کسی کو مالک بنا دینا اختیار بنا دینا یہ اس کو رب بنانے کے مترادف ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر اگر وہ منہ موڑیں گے فَقُولُوا تو اے ایمان والو تم سب مل کر کہو بات شروع کی تھی کہ آپ فرمائیے یہاں پر سارے ایمان والوں سے فرمایا پھر تم کہو اے ایمان والو اشہدو اب اے عیسائیوں اور یہودیوں تم گوا رہو انا مسلمون ہم تو اسی کی فرما برداری کرنے والے بھی انا اس بات کے مسلمون کہ ہم فرما برداری کرنے والے اگر وہ منہ موڑ لیں یہاں غائب کا سیگا یا اہل کتاب کچھ تو شرم کرو کچھ تو سوچو نمت ہوں فی ابراہیم کیوں جھگڑا کرتے ہو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور کیا جھگڑا تھا یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے اور مکہ کے مشرقین بھی کہتے تھے ہمارے کیوں شخصیت مسلم تھی اور جب کوئی مسلم بزرگ ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈالیں اپنے کھاتے میں ڈالیں بڑے بڑے لیڈروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب تک بیچارے وہ غالب رہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں تو تب تک سب کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے رشتے دار ہیں اپنے ہی بات مت پوچھیں لیکن اگر ناکام ہو جائیں گے پتہ نہیں کون کہاں رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابراہیم علیہ السلام مسلم شخصیت ہیں اس لیے سب اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہیں قرآن کریم نے کہا یہ بتاؤ یہودیت کہاں سے شروع ہوئی کہا تورات سے عیسائیت کہاں سے شروع ہوئی کہا انجیل کے نزول سے کہا جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی تب ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو ان سے کئی سال پہلے تھے کتنے سال پہلے تورات سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے انہی کی روایات کے مطابق اور انجیل سے تقریباً تین ہزار سال پہلے اور بعد نے کہا ساڑھے تین ہزار سال پہلے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائیں گے چار ہزار سال پہلے جو میں نے کہا تھا نا وہ دعا قبول ہوئی تین ہزار سال بعد وہ بھی ایک روایت ہے اور اگر اس کو مان لیا جائے تو چار ہزار سال بعد آپ تشریف لا رہے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التورات حالانکہ تورات نہیں اتاری گئی والانجیل انجیل اور انجیل نہیں اتاری گئی الا من بعده مگر ان کے بعد اور تم تو اس کے بعد کی پیداوار ہو اور پھر تم نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ایک نیا مذہب گھڑا ہے تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کچھ تو سمجھو ہاں انتم ہاولا او یہودیو او عیسائیو سنو تم ہو تم نے کچھ ان باتوں کے بارے میں جھگڑا کیا جس کی تم کو کچھ معلومات تھی یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے انبیاء کے بارے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کیا کہ وہ خدا ہیں اور تین میں سے تیسرے ہیں اور یا خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ چلو وہ جھگڑا کر چکے تم تھوڑی بہت تمہیں معلومات تھی اگرچہ وہ بھی جہالت پر مبنی تھی پھر جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے اس اس کے کے چیز بارے میں بھی ہم سے جھگڑا کرتے ہو ہاں ہم تم ہائے ہائے وہ تم ہی تو ہو ہا اولائی وہی ہائے ہائے یہ ترجمہ کیا میں نے حال تمبی ہائے تمبی کا ہا جج تم تم نے جھگڑا کیا فیما ان چیزوں کے بارے میں لکم بھی علم جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا فلیمت پھر کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فیما ان باتوں کے بارے میں لئی بھی علم جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں واللہ اللہ عالم ون تم لات عالم اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو ماں کا نہ سرانی ولا کان حنیفا مسلم ہم سے سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی تھے ماں کان ابراہیم و یہودیہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے آج جس مذہب کا نام تم نے یہودیت رکھا ہوا ہے اس مذہب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے بچڑے کے پجاریوں ولا نسرانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے کیسے عیسائی نہیں تھے عیسائی اس کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی اس کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے تیسرا مانتے ہیں عیسائی اس کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا کی بیوی کہتے ہیں نعوذ باللہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کہتے تھے عیسائی بھی کھسیانے ہو کر کہیں گے ہاں یہ باتیں نہیں کہتے تھے جب نہیں کہتے تھے تو ان کو کیسے تم عیسائی کہہ رہے ہو ولیکن کان حنیفا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یک سو ہو جانے والے یک ایک طرف ہو جانے والے ایک سائڈ ہو جانے والے صرف اللہ ہی کے سامنے جھک جانے والے مسلمان اسی کی فرما برداری کرنے والے وما کان من المشرکین اور مکہ کے مشرکو تم بھی سنو وما مکان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی تنز ہے کچھ تو سوچو ہیں وہی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی اتنا شرک تم نے کیا اور پھر کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائیوں تم تو شرک میں لت پت اور پھر کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے تو کیا وہ شرک کرتے تھے وما کان من المشرقین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تھے حنیف اور مسلم لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا ماننے والا کون ہے فرمایا وہ ہے جو ان کے جیسا کام کرے آج بے شمار لوگ نے کہا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جیسی قادریاں ارے نمازیں پڑھتے ہو کہا نہیں پڑھتے ہیں ارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تو فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو اور عزت اور احترام کے ساتھ اس کا جنازہ مت اٹھاؤ بلکہ اس کے گلے میں رسہ ڈال کے گھسیٹ کر کے شمشان گھاٹ لے جاؤ اور وہاں اس کو مٹی میں دبا دو تو تو قادری ہو سکتا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سنت نہیں چھوڑی اور تجھے ایک بھی نصیب نہیں تو تو قادری ہے تو کیسا قادری ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں ابراہیمی کون ہو سکتے ہیں ان اول الناس ابراہیم بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے للذین ضرور بھی ضرور وہ لوگ ہیں اتبہ جنہوں نے ان کی پیروی کی جو ان کے پیچھے چلے ان کی سوچ میں وہ ابراہیمی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور کون ہے وہ وہاں نبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے کہ ایک ایک ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں سنت کم ابراہیم سنت ابی کم ابراہیم ولزینہ آ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے شرک کی نفرت کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا جنہوں نے بتوں کو توڑا جو آگ میں کود گئے شرک کی بنیاد پر کہ قوم مشرک تھی اور وہ شرک سے دور تھے کیا ابراہیم علیہ السلام کے قریب تم ہو سکتے ہو مشرکو والذین آمنوا وہ مواحد ہو سکتے ہیں وہ ایمان والے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یوں دیکھو جواب دے رہا ہے عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی ایمان والوں کی طرف سے طَائِفَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ سورہ بقرہ اور میں نے کہا تھا کہ سورہ آل عمران ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا مضمون ملا جلا وہاں کہا تھا بد تفریح من علی کتاب اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم کو مرتد کر دیں وہ مضمون یہاں پھر لوٹ کر آیا فرمایا یہ تو تم کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہے پوری طاقت سے کوششیں کر رہے ہیں گمراہ کرنے کی اور آگے دوسرے رکوع سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے گا کہ کس طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں تم من کتاب ودا پسند کرتا ہے طائفت تم ایک گروہ پسند کرتی ہے ایک جماعت من اہل کتابی اہل کتاب میں سے لو یو بلو لو مزدری ہے تمہارے گمراہ کرنے کو پسند کرتے ہیں کاش کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں ان کو ایک ہی فکر ہے کہ مسلمان کس طرح گمراہ ہو جائیں ان کے اندر بے حیائیاں کس طرح آئیں یہ ہماری طرح کس طرح سڑکوں پر ننگے ہو کر کے ناچیں کس طرح ان کے گھروں کے اندر بے حیائیاں پہنچیں ان کی تو ایک ہی فکر ہے بس اور قیامت تک یوں ہی لگی رہے گی وما يضلون الا انفسهم تو کیا عیسائیوں کی کوشش سے ایمان والے گمراہ ہو جائیں گے کہا وہی گمراہ ہوں گے جو پہلے سے بے ایمان ہیں وما يضلون اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو وما يشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اس آخری دور میں عیسائیت کا جو دنیا کی تہذیب پر حملہ ہوا آپ اس کی ایک جھلک دے کے پوری دنیا میں کہ دنیا ساری کی تہذیبیں مٹا ڈالی انہوں نے کلچر مٹا دیا لوگوں کا کسی کی دھوتی گئی کسی کی ٹوپی گئی کچھ نہیں بچا اگر کوئی کھڑا ہے پہاڑ بن کر تو وہ ایمان والے ہی ہیں کوئی نہیں بچا سکا اپنی تہذیب کو گورے ایسے چھائے دنیا کے اوپر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے چائنا والوں نے کہا ہم انگریزی نہیں بولیں گے اور اندلس والوں نے اسپین والوں نے بھی کہا کہ ہم انگریزی نہیں بولیں گے روسیوں نے بھی کہا کہ انگریزی نہیں بولیں گے انہوں نے کہا نہیں بولتے تو نہ بولو پینٹری تم کو بھی لگا کے چھوڑیں گے ان کی تہذیب کو بھی کھا گئے ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ گئے لیکن ایمان والے پہاڑ بن کر کھڑے ہیں وما یو الا انفسهم وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ ان کوششوں کا وبال انہیں پر پڑے گا یا اہل الکتاب او اہل کتاب لما تکفرون ابی آیات اللہ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ تورات اور انجیل کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہو اور قرآن کی آیتوں کا بھی وانتم تم حالانکہ کہ تم گواہ ہو تمہیں آج بھی معلوم ہے کہ ہم یہ سب کچھ مکاری اور فراڈ کر رہے ہیں یا اہل الکتاب او اہل کتاب لما تلبسون الحق کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ حق اور باطل کا ملمہ کر دیں کچھ تھوڑی باتیں ادھر کی مانے کچھ ادھر کی مانے سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو صدق اللہ مولانا العظیم